تو کیا احکام موجود ہیں جزائیں موجود ہیں قرآن میں تاکہ تسلی بھی ہوتی رہے بے شک جن لوگوں نے ستایا ہے مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو عورتیں بھی زد میں آ ہی آتی ہیں بلکہ پہلے وہی بیچاری آتی ہے عموماً پہلے عورتیں ہی زد میں آتی ہیں کفار کے بچے آتے ہیں پہلے ہوا ہے بے شک جن لوگوں نے ستایا ہے مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو پھر وہ تائب بھی نہ ہوئے جیسا کہ اصحاب الخدود کے قصے میں تاریخی نقول سے معلوم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں بہت سے مرد تھے اور بہت سی عورتیں تھیں جن کو خندق کے کناروں پر کھڑا کر کے دہ آگ کے خندقوں میں جھونک لیا گیا اتنا ستایا گیا خندقوں میں ڈال دیا گیا آگ کے آج بھی ہو رہا بہت ہو رہا ہے اس پہلے سے بڑھ کر کے سزاؤں کا طریقہ نکالا ہے انہوں نے پہلے کے طریقے کم نہیں تھے لیکن اب تو اور نئے نئے طریقے سزاؤں کے جاری ہے ساری مسلمانوں کو ہو بھی رہے ہیں تو یقیناً ان کے واسطے کا آزاد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تکلیف ہے مسلمان مردوں کو بھی عورتوں کو لیکن اللہ تعالیٰ کے وعید ہے دھمکی ہے من علی ولی فخر آزاد بالحق جو ہمارے ولی کے ساتھ اذیت کا معاملہ کرے گا تو ہم اس کو جنگ کا میزم دیتے ہیں تحدی کرتے ہیں چیلنج کہاں سے لڑو گے ہم سے اس بنا پر ان چیزوں کا استحصال بھی ضروری ہے کہ مصیبتیں آ رہی ہیں آئیں اور آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی میں خود ادھر مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا کل تمہارا آپ کی گہرائی کا کیونکہ تفصیل ہے اس وقت فساد ہو گیا تھا ہمارے کانپور میں تو لوگ گئے کہ حضرت نہیں معلوم کانپور میں فساد ہو گیا ہے اتنے آدمی مارے گئے میں انداز کا کون سی تعلیم کی بات ہے تو ہوتا ہی رہا ہے اور ہوتا رہے گا مجھے نبی کے اندر کھڑے کرے انہوں نے کہا یہ تو ہوتا ہی رہا ہے اور ہوتا رہے گا تعلیم کی بات نہیں اصلاح کرو اپنی اصلاح کرو تو ہوتا ہی رہے گا تکوینی امور کو کوئی بدل نہیں سکتا یہ تکوینی امور ہے تم تشریح امور کے اختیار تم اختیار کرو دین دین کو ہوتا کو تقوا کو اختیار بڑے اچھے انداز ہے بہت عمدہ تفصیل ہے مولانا کی اثار القرآن مواعد القرآن میں ارے تو کہتے ہوئے شرم رکھتی ہے یعنی حضرت کے اس کو مواد القرآن پر لکھا تقریر بھی لکھا حضرت اس تفصیل کے بعد ان کی پھر میں نے کہا کہ اب لکھنے کی ضرورت نہیں بہت اچھی حضرت بہاد شبیر احمد عثمانی بھی حادثہ جب لکھا تو اس کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ تفصیل سے لکھوں گا قرآن یہ مولانا محمد احمد آپ کو بیان کرتے تھے جی بڑی اچھی تفصیل لکھا ہے انہوں نے آج کے دیکھتے رہتے تھے مولانا فرماتے تھے کہ میرا ارادہ ہے کہ تفصیل کے ساتھ لکھوں گا لیکن لکھ نہیں سکے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا آج کے رائے ساری تفصیل اسی کے دور بہت ہی کیونکہ حالات زمانے سے واقعی اس زمانے کے اس بنا پر اس زمانے کے حالات کو منتظر بھی کرتے ہیں پہلے جو جو لوگ تھے ان کے زمانے میں یہ حالات تھے نہیں مفتی شفیع صاحب کے زمانے میں یا ان لوگوں کے زمانے میں بہت سے حالات اس وقت ہیں جو ان کے زمانے میں قوم و گمان میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ یہ حالات آئیں گے جو ہم لوگوں کے زمانے میں ہیں مولانا علی میاں نے لکھا ہے کہیں پر کہ ایسے حالات کبھی پیش نہیں آئے کسی بدمون میں کہا اب رہتے تو کیا کرتے کیسی کسی جماعت ہے لکھا ہے کہ پہلے سے زبان جاہریت تھی اس سے پڑھ کر کے یہ زبان جاہریت یہ زمانہ مزید ظاہریت کا زمانہ ہے علمی انداز سے جاہلیت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان جاہلیت کی زد سے بچائے کہ ظلم سے بچائے بالکل فرماتے ہیں تو یہ جھونکا جا رہا تھا آگ میں تو یقیناً ان کے واسطے دولت کا عذاب ہے دنیا میں بھی ان کے لیے دہتی ہوئی آگ کا عذاب ہے اس طرح کہ انہوں نے ایمان والوں کو ستایا تھا لہذا جب تاریخ قدیم کے ایسے مجرم خدا کے عذاب اور کے سزا سے نہیں بچ سکے تو اس طرح پار مکوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کو ستانے اور ظلم سمجھانے کا انجام دنیا آخر میں ان کو تب ہونا پڑے گا زمانے میں آزاد آ گیا ہوگا پوکھا روز پر اس زمانے میں انہوں نے ظلم و ستم کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو سزا دیا اس دنیا میں بھی سزا دیا تو آج کوئی بچ سکتا ہے تو آج آج بھی سزائیں تیار ہیں یہ تو اللہ کا ابتدا ہے ہم لوگوں کے ساتھ ہمارے معاشی کا نتیجہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی آزاد نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ پکڑ آتے بھی رہتے ہیں پکڑ میں یہ نہیں کہ نہیں آتے پر آتے دوستوں انجام دنیا و آخرت میں ان کو بھگتنا ہوگا یہ تو کفارش قریش کے بارے میں دکھ رہے ہیں آج کفار مشکل کو یہ سزا نہیں مل سکتی کوئی دیر نہیں ملے گا بہرحال بہر کا قانون مجازات کا یہی تقاضا ہے مگر اس کے برعکس یہ ہے بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور نیکی کے کام کریں تو ان کے واسطے باغات ہیں جن کی نہریں جاری ہوتی ہیں اصحاب الجنت حل فائدوں ابھی بڑھا پڑے اصحاب الجنت ہی فائد ہے پمن روح ناد وہ تھا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنگل میں داخل کر دیا وہ کامیاب ہو گیا فوج تو کامرانی تو اسی میں دوستو موت تو قیامت ہی ہے قیامت میں آنے میں کوئی دور نہیں یہ لوگ قیامت کو دور سمجھتے ہیں وہ نہ قریب ہم تو اس کو قریب سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور رسول کو بھی فرما رہے ہیں تم متخلب اخلاق اللہ ہو لیکن عوام کو نہ جانے دو عوام چاہے کہ نہیں دور سمجھیں جب ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں تو رسول کا بھی فریدہ ہے کہ وہ بھی قریب سمجھیں اس قریب سمجھنے کی وجہ سے تسلی ہوگی صبر کرنے میں آسانی ہوگی اس طرح اللہ نے فرمایا کہ قیامت آئے گی اور ان سب کو اس کا مزہ چکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ دوسرے بہرحال کہتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ایک ہی کام جو ہے جو لوگ ایمان لائیں اور نیکی کے کام کریں ان کے واسطے باغات ہیں جن کی نہریں جاری نہریں جاری ہوں گی بلا شبہ یہی بڑی عظیم الشان کامیابی ہے اب ہم لوگوں کو یقین ہو تب تو عظیم الشان کامیابی یہی ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اعتقاد کو بھی ٹھیک کرے اس کو کامیابی سمجھیں فوج و کامرانی سمجھیں جتنا اس پر ایمان ہوگا اتنی اللہ کا قرب ہوگا اتنی قرب ہے بار فرماتے ہیں بلا شبہ یہی بڑی عظیم الشان کامیابی ہے بہر کر خداوند عالم کے قہر و جلال اور انعام اکرام کی یہ دونوں شانیں دیکھیں تو اب سمجھ لینا چاہیے اے مخاطب بے شک تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے ان نبل شرب کے شدید آ رہا بے شک تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا میں نے پہلے بھی بیان کیا حضرت بیمار تھے جب فجی کی نماز میں گئے پہلی مرتبہ مہینوں کے بعد جب یہ آئے پڑھی امام نے بھائی صاحب اتنی زبردست چیخ نکلی کہ میں کہہ نہیں سکتا اتفاق میں بغری کالا جو پہ ڈر گیا ان نبت شرب رب میں کر سدی تو ہر رب کی پکڑ بہت سخت بدستم بدستم جب باری ظالموں کے بارے میں آتا ہے تم جب پکڑتے ہو تو سخت پکڑ کرتے ہو اس سے سخت وہی درد آیا ہے ان نب شرط دے گا ان کی پکڑ سخت ہے تو ہماری پکڑ ان پر سخت ہے چھوٹ نہیں سکتے چھپ نہیں سکتے بھاگ نہیں سکتے ہماری پکڑ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم تم لوگوں کو یقین دے معمولی آئے تھے ہمارا اصلاح کے لیے آئے تھے کافی ہیں آخرت شہزاد کے لیے آئے تھے کافی ہیں ان نمبر شرب کر شدید شدید کی پکڑ بہت سکتے ان کی پکڑ سے ہم لوگ پریشان ہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی یہ بچ سکتے ہیں اس پر آپ کو اس پکڑ کا بھی استحدار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سغیرہ کو بھی پکڑ لے حضرت تھالی فرماتے ہیں کہ سغیرہ کو سغیرہ سمجھ کے نہ کرو سغیرہ بھی تو سغیرہ بھی اگر اللہ پکڑ پا جائے تو اس سے تم بچ نہیں سکتے اس کے عذاب سے سغیرہ پر اللہ کبیرہ کا وہ ان کو اختیار ہے جو چاہے گا لے کو جلانے کے لیے دن رات اخباروں میں آتا ہے دکان میں آگ لگی جل گیا باغ میں آگ لگی جل گیا دوستوں ایک چنگاری سے پورا کھلیان جل جاتا ہے ہم نے دیکھا ریل سے ہم جاتے ہیں کبھی دیکھتے جل رہا ہے کھلیان جل رہا ہے کیا ہوا کسی نے بیڑی جلی چھوڑ دیا اس کے بعد کھلیان جل گیا ماضی چھوڑ دیا جل گیا گھروں میں کیا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے دوست جب یہاں ایک چنگاری پورے شہر کو جلا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے گنا تم سبیرہ جہاں آگ ہے اس سبیرہ سے تمہارے اللہ تعالیٰ پکڑ کر لے تو کوئی چھوڑا سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا سگیرہ پیسے کی سزا کیوں دے رہے ہیں کوئی نہیں کر سکتا مجال نہیں کہ کوئی کر سکے فرماتے ہیں وہی ہر چیز کو ابتدا تیرے رب کی گریف بڑی سخت ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا وہی ہر چیز کو ابتدا میں وجود عطا کرنے والا ہے اسی نے ہم کو پیدا کیا ہم تو نیس سے ہستی میں لانے والا خدا ہے اس کے عدم سے وجود لانے والا ہے ہمارے عدم سے وجود میں لانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور وہی اس کو لوٹانے والا ہے جب عدم سے وجود میں لایا پھر وجود سے عدم میں لا سکتا ہے لائے گا لہذا جس رب العالمین نے انسان اور تمام کائنات کو ابتدا میں وجود ادا کیا وہی رب العالمین قیامت میں انسان کو دوبارہ اٹھائے گا وہ پروردگار تو اپنی شان رحمی اور کریمی سے بڑا ہی مفرت کرنے والا ہے شار رحیمی اور کریمی سے مقبول رحمی وہ پروردگار تو اپنی شان رحیمی اور کریمی سے بڑا ہی مفرت کرنے والا ہے اپنے بندوں کو جو اپنی کسی غفرت اور کوتاہی سے کوئی غلطی یا معاشر کر لیں جب بھی وہ اپنے گناہوں پر استغفار و توبہ کریں بڑا ہی محبت کا آنے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو قبول کرتا ہے قبول ہے بدور محبت کرنے والا ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی معمولی خطاؤں کو معاف بھی کرتا ہے ماں باپ بھی معاف کرتے ہیں اساتذہ معاف کرتے ہیں مسائل معاف کرتے ہیں اللہ رب العزت الرحیم ہے کیا وہ معاف نہیں کرے گا لیکن رجوع ہونا ضروری ہے بڑی ہی عظمت والے عرش کا مالک ہے بڑی ہی عظمت والے عرش کا مالک ہے اس کی قدرت و کبریائی کی کوئی نہایت نہیں ہے ہر آدمی کیا ہے یہ ہوگا یہ ہوگا منصب کی بھی کمی ہے مال کے پوری کا سب سے بڑا اب اس کے پاس درجہ ہی نہیں ہے اور اللہ کے درجہ کی بھی کمی نہیں ہے جتنا تم پڑھو گے اتنے درجات ملتے چلے جائیں گے یہاں ہے نا وزیر اعظم ہو جاؤ گے بس اس سے آگے نہیں بڑھو گے بس اس سے یہاں کی نعمتوں کا بھی یہی حال ہے ایک بہت ایم آدمی بہت پہلے دہر یہی تھے حضرت سے جانے کے بعد وہ مسلمان ہوئے مگر نماز بہت اچھی پڑھتے تھے حضرت برکت سے کسی نے کہا کہ بھائی مولانا شاہ اللہ صاحب کیا ہوا کہاں فلا جیسا دہلی مسلمان ہو گیا یہی ہوا تو وہ کہتے تھے بہت اچھی بات کہتے تھے تمہارا دنیا کے لوگوں کی سب سے زیادہ پرواہ تین چیز ہے ایک یہ کہ اچھا اچھا گھر بن جائے دوسرے یہ ہے کہ اچھی بیوی مل جائے خوبصورت اور تیسرے کی کار مل جائے اس کی پرواہ اتنی ہی ہے دنیا والوں کی پرواہ اتنی ہی ہے کہ اچھا مکان بن جائے اچھی خوبصورت بیوی مل جائے اور کار اچھی مل جائے اس سے آگے کچھ نہیں اور یہاں ایک معمولی مومن کیا کیا چاہتا ہے اور کیا کیا ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا ادرا مومن جو ہے یہاں بڑے سے بڑا دنیا دار یہی چاہتا ہے کار آئی ایک کروڑ کی ہے تو کار ہی ہے کار ہی ہے گھر ہے تمہارا کار ہی ہے دوستو اس میں بھی طرح طرح کے آفات اور بلیات آتی ہیں میں دیکھا بہت سے عورتوں نے کھڑے ہو کے مکان بنوایا لیکن ایک دن رہنے سے بھی ختم ہو گئی دنیا وہ تو دائمی نعمتیں ہیں کوئی اس کو چھین نہیں سکتا بنا اس پر تاری نہیں ہو سکتا بنا بڑے مکانات کی کوئی اتحاد نہیں کتنے مکانات ہیں جو ہجرت جو لوگ کر رہے ہیں ان کے پاس مکانات نہیں ہیں شام کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان مکانات کو اپنی جان لے کے بچانا یہی بڑی بات سمجھتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز میں فنا ہی بھرا ہے نہ عورت جوان رہ سکتی نہ مکان تمہارا نیا رہ سکتا سب کے اندر علامت آتی ہے فنائیت آتی ہے یہ خدا ہاں کیا کہ جو بھی نعمت ہے اس کے اندر بقا ہے کوئی چیز پرانی نہیں ہوتی فنا نہیں ہوتی اللہ ہم سب کو توفیق اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی رحمتوں سے فرمائے آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے فرماتے ہیں اور گزرے ہوئے واقعات فرماتے ہیں ناموں کا ہر وہ کام جو چاہتا ہے وہ اتنا بڑا ہے ایسا قادر مطلق ہے کہ کر ڈالتے ہیں ہر وہ کام جو چاہتا ہے کوئی روکنے والا نہیں بہت سے قانون پاس کرنا چاہتے ہیں ہوتا ہے وہ کوئی راک اکبر کے روانے میں جاری ہوتا ہے لیکن ہوا جاری ہے آ گیا مجدد ختم کر دیا سب کے اڑا دیا اس نے جیل کے اندر سے کے اڑا دیا اکبر کی تمام اسکیموں کی وہ بھی کوٹ کا پورا خواب دیکھ رہا تھا بھی تاریخ کیا نہیں کر سکا اسی کے خاندان میں اسی کا بیٹا مخلص پیدا ہوا کہ مجدد صاحب نے کہا کہ بغیر جہانگیر کے میں جنت میں جاؤں گا بیٹا کس کا تھا اکبر ہی تو تھا اکبر کا بیٹا جس کے بارے میں ہم نے تو لکھ دیا کہ شاید ٹائم ہو گیا تھا لیکن جہاں کی وہ بھی شرابی تھا اور انہی کے بیٹا شاہجہاں وہ کچھ زیادہ دیندار ہوا اور اس کے بعد اورنگزیب وہ اس سے بھی زیادہ دیندار یہ اللہ کی شاہ تمہارا چاہا ہوا نہیں چلے گا اللہ کا چاہ اکبر نے بہت چاہا ہے کہ پورے دنیا میں پھیلا دیں مجدد صاحب کے ساتھ کوئی تھے ان کو قتل بھی کرایا پتل کے کالم لکھا ہوا ہے لیکن میرے دوستوں اللہ علی اسلام یاد ہو بلا ہی بولا اسلام غالب رہے گا انشاءاللہ قیامت تک کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا بہرحال میرے دوستوں بڑی عظمت والے عرش کا مالک ہے اس کی قدرت رکھی جائے گی کوئی حد و نہایت نہیں ایسا قادر مطلق ہے کہ کر ڈالتا ہے ہر وہ قادر چاہتا ہے مشیت کوئی کہہ نہیں سکتا زلزلہ آنا تو آئے گا طوفان آنا اچانک آئے گا تم اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کرو آ جائے گا آ جائے اچانک آ گیا پانی آ گیا یہ آتا رہتا ہے دن رات آتا رہتا ہے چلا بھی آتا ہے زلزلہ بھی آتا ہے آپ آپ بدیات یاد آتی ہی رہتی ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت رو نہیں سکتی لام لام آپ کے بلے ہوگی یعنی اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا جو اس نے فیصلہ کر دیا وہی ہوگا دوستوں بزرگوں اللہ کے فیصلے میں تکمیلی امور میں کسی کو دخل نہیں کن فیکون بیمار ہو تو بیمار پڑ ہی جاؤ گے بخار آنا تھا نہیں ڈاکٹر کھڑا رہے اگر ڈاکٹر لوگ چلے تو کبھی مریں گے نہیں مریں گے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا ڈاکٹر ہم لوگ کا تھا اس کو انداز لگا کہ ہم کہاں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے دوا پہلے سے رکھے ہوئے تھے یوں ہاتھ بڑھایا ہاتھ پہنچتے پہنچے مر گیا مری دوست تکوینی امور میں کسی کو دخل نہیں اللہ تعالیٰ ہی جو چاہتے ہیں ہوتا ہے تشریح امور میں جتنا چاہو حق ہو جتنا چاہو بڑھو اس کا جواب سوا تو وہاں ہوگا سماتے ہیں تاریخ عالم اس بات کی کھلی شہادت ہے اور گزرے ہوئے واقعات عالم خداوند عالم کی شان عظمتوں کی بجائی اور اس کے قابل مطلق ہونے کا پورا پورا ثبوت موجود ہے یہ لکھے معاہدی کا قادری زب والے الفاظ ابھی مفسر قرآن یہ ہے معمولی تو کیا تو کیا اے مخاطب تو کیا اے مخاطب تجھے لشکروں کی خبر پہنچی ہے فرعون اور قوم سمود کی کتنے بڑے لشکر والے تھے حکومت تھی سلطنت تھی روک تھا شان و شوکت تھی دبدبا سب کچھ کام آیا کوئی اللہ تعالیٰ فرعون اور قوم ضرور پہنچی ہوگی کیا پہنچی خود اللہ فرما رہے ہیں ضرور پہنچی ہوگی مطلب جواب یہ ہے ضرور پہنچ سواریا ہے کیونکہ یہ واقعات عام طور پر عرب والوں کو بھی خوب معلوم تھے سب جانتے تھے کہ کیا کیا ہوا ہے قوموں پر اور ان کی خوب شہرت تھی جو بڑے ہی طاقتور اور لشکر والے تھے مگر خدا مند عالم نے اپنے قہر و غضب سے ان کو ہلا کر ڈالا پتا موجود بھی نہیں اور دنیا کے کوئی مادی طاقت خدا کا آداب نہ جراثت چکی چاہیے تو یہ تھا کہ کفار مکہ اور مشکین عرب ان باتوں کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور کفر نافرمانی سے غائب ہو جاتے لیکن افسوس ایسا نہ ہوا سب جاننے پوچھنے کے باوجود کفر پہ اختیار کیا پر ڈٹے رہے نبی کی بات کو نہیں مانا بلکہ یہ انکار کرنے والے کافر برابر اللہ کے پیغمبر کی باتیں جھٹلاتے ہی رہے جھٹلانے میں لگے رہے اور حال یہ ہے کہ اللہ ان کا ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے نکل نہیں سکتے جو فریب دگا انکار انعد جہور سب کرتے ان احاطہ ان کا ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہیں وہ اللہ کے احاطہ اور گریف سے بچ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے نہ اس کے احاطے علم سے باہر ہو سکتے ہیں یا تو مجھے چھوٹ جاتا ہے باہر پہ چلا گیا ہے جنگل میں کوئی پکڑ پاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کیا غائب و شہادت سب برابر ہے تاریخی اجالا روشنی سب برابر ہے ہمارے یہاں فرق ہے اللہ کے یہاں کوئی فرق نہیں بہرحال فرماتے ہیں نہ اس کے احاط علم سے باہر ہو سکتے ہیں نہ اس کے ملک سے نکل سکتے ہیں اور نہ اس کے قدرت اور غلط سے چھوٹ سکتے ہیں وہ ہر طرح سے علم مل کر وہ قدرت ان کو محیط ہے علم کے بات بھی مل نہیں تم چھوٹ سکتے مملوک ہی رہو گے مخلوق ہی رہو گے خالی نہیں بن سکتے مالک نہیں بن سکتے یہ تاریخی حقائق ہے نہ کہ محض افسانے فرما رہے ہیں یہ تاریخی حقائق ہیں نہ کہ محض افسانے کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان لوگوں کے واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں قصص قرآن وغیرہ دیکھیے واقعات لکھے ہوئے ہیں قرآن تو آئی ہے اس کی تاریخی طور سے وہاں سید سلمان نبی وغیرہ معب الرحمان نے قصل قرآن میں بہت تفصیل سے لکھا ہے یہ تاریخی حقائق ہیں نہ کہ محض افسانے اور کہانیاں افسانے اور کہانیاں نہیں ہیں جیسا کہ مشکین مکہ انعد اور بخت بخش کہتے ہیں یہ نہیں افسانے نہیں ہیں بولے تو یہی کہتے ہیں سب افسانے ہیں کس سے ہیں قرآن بلکہ یہ تو بڑی ہی عظمت اونچی شان والا قرآن ہے قرآن جو بیان کرتا ہے تو علم والا ہے شان والا ہے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا جم جھٹا رہے ہو یہ تمہارے مکر کی خلا کی اور تمہارے کساعود قلبی کی علامت ہے بد بختی کی علامت ہے اونچی شان یہ تاریخی حقائق ہیں افسانے نہیں ہیں یہ تو بڑی ہی عظمت اور اونچی شان والا قرآن ہے جو وہی الہی ہے لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے محفوظ یعنی کوئی اس کو نہ چڑا سکتا نہ اس کو مٹا سکتا نہ اس کو ضائع کر سکتا لوہ محفوظ محفوظ ہے جہاں نہ کسی کی نظر پہنچ سکتی ہے نہ کسی معاند کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے نظر بھی نہیں پہنچتی قرآن کہاں یہ سب رکھے ہوئے ہیں نہ کسی کی نظر پہنچ سکتی ہے اور نہ کسی معاند کا ہاتھ وہ اس میں تبدیلی کر سکتا ہے قرآن میں کوئی تبدیلی وہاں کیا کریں گے یہاں نہیں کر پانا ہے یہاں بھی کرنا چاہتے ہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قدرت نہیں کی ہے کھل جاتا ہے راز جو ہے ان کا وہ راز کا افشا ہو جاتا ہے اونچی شان والا قرآن ہے جو وہی الہی ہے لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے جہاں نہ کسی کی نظر پہنچ سکتی ہے اور نہ کسی معانی کا ہاتھ وہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے اور نہ کسی کو قدرت ہے کہ لوہ محفوظ کی کوئی بات چلا سکے اور نہ ہی اس عمر کا امکان ہے کہ وہی الہی کی کسی بات کو غلط سکے مارا اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر بار بار کیا ہے ایسا کیا ہے کہ بالکل سامنے کر لیا کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا آئے گی تو آنکھ سے دیکھ لو گے یہ علمی اعتبار سے گویا کہ قیامت سامنے اللہ نے کر دیا ہے اب ہماری آنکھ کی یہ سعادت ہے کہ اس کو ہم سب نے جنت کو پیش نظر رکھیں دو عذاب کو پیش نظر رکھیں قیامت کے ہولناکی کو پیش نظر رکھیں کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصحاب جنت میں سے بنائے وہاں کی نعمتوں سے سرفرآب فرمائے جہنم کی آگ سے بچائے اور یہاں کی آگ سے بھی اللہ بچائے یہاں کی آگ جو پریشانیاں ہیں طرح طرح کی اذیتیں ہیں نہ کوئی اپنا گھر ہے اپنے گھونسلے سے بھی چڑیوں کو محبت ہوتی ہے گھروں سے چنا اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ انہوں نے ہجرت کرایا گھر سے نکالا کہا بھی نہیں ذرا آج جو سلسلہ جاری ہے یہاں مکر اور خزار اچھا موجود ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کئی دن کی چلے گی نہیں آج ہی کل اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم رہنے کی توفیق چوکی ہے یہ رہے جان بھی چلی جائے ایمان رہے بہت جیتے ہیں مال دے کر کے جان بچا دو اور جان دے کر ایمان بچا دو ہم لوگ فتح پور میں سے کسی اخبار میں آیا کہ شاہ سعود نے یہ حدیث پڑھی ہے فرمایا بہت یہ تو بہت اٹھا ارے ہم لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا بہت اٹھا مال دے کر کے جان بچا لو اور جان دے کر ہی شاہ سہو نے کہیں ابتدا کیا تھا کہ یہ مکتب یہ ہے یہ پڑھا تھا انہوں نے شاہ نے مال دے کر کے جان بچا دو بہت سے صحابہ ایسے ہوئے انہوں نے کہا یہ مال دے دو کفا نے کہا مال دے دیا جان چلے گی ہجرت کر دی یہ بھی تو ہوا بہت ہوا مال دے کر کے جان بچاؤ اور جان دے کر کے ایمان بچا ایمان کا کوئی بدل نہیں ہے یوں اقرا کی حالت میں بیان کیا تھا شریعت کے اندر چونکہ وسعت بھی ہے حضرت سمیہ نے عظیمت پر عمل کیا اور ان کے بیٹے عمار نے رخصت پر عمل کیا دونوں سنت ہیں عظیمت پر کوئی عمل کرتا ہے جان چلی گئی لیکن کہا میں حضور کے خلاف کوئی نہیں کر سکتے شرمگاہ پر نیزا مارا ہے حضرت عمار سے کہا کہ حضور کو برا بھلا کہو نہیں کہہ رہے جب دھمکائے تو کہہ دیا آ کے رونے لگے رونے لگے کیا اللہ بس ہو رک گیا ایمان نے کہا کیا کیا ہوا کہا یہ بات ہوئی کہا اس وقت تمہارا دل کیا کہہ رہا تھا کہا میرا دل مطمئن تھا آپ پر آپ کے عقائد پر کہا کوئی حرج نہیں اب دوسرا موقع تو پھر کہہ لینا ہی چاہیے یہ بھی ایک بات ہے ہمارے حضرت بچ کرتے تھے اس بات پر بالوں نے لکھا تھا بڑے لوگوں نے کہ اتنے لوگ مرتد ہو گئے اور جان طریقے یہ ہوا ارے فرما کہ یہ نہ کہو ہو سکتا ہے کہ مرتد نہ ہوئے ہوں دل ان کا مطمئن رہا ہو کہ اس آیت پر کب عمل کرو گے کوئی تاریخ تکلیف اور علماء کو لکھ کے بھیجنے والے تھے ہم لوگ لکھوائے لیکن پھر کہا چھوڑو جانے ان کا ایک مزاج ہے لکھا لکھا چلو جانا مضمون موجود اسی آیت پر پوری بحث کیا کہ ہم کیوں کسی کو مرتد کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے اس بنا پر کہہ لیا ہوگا کہ جان کا خطرہ تھا اس بنا پر قرآن نے یہ مستقل آئے تھے فرمائی مطمئن ایمان کے ساتھ اگر مطمئن ہے اور زبان سے خراب اشارہ کوئی بات کہہ دیا تو اس کا ایمان نہیں جائے گا نہ معاف کرے گا یہ رخصت ہے تو حضرت عمار سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم نے جان بچا لی اب پھر دو سر ہوگا تو پھر یہ چیز کہہ دینا یہ بھی ہے تھی دیکھی ہم ہمیں اسی زمانے کی یاد ہے اس پر ہم نے دیکھا تو ہی نا آپ نے کہہ رہا ہوں پچاسوں سال کی بات ہے بہت سر تو مست کلام کیا رب کیا ان لوگوں پر جنہوں نے کہا مدد ہو گئے دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے دولت سے نوازا ہے اس کو مفت سست بھی ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے اللہ نے ایمان دیا اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں اس ایمان کا مدر جنت ہے اللہ کی رضا ہے خوشنودی ہے اس کے سامنے یہاں کی دنیا کی نعمتوں کیا ہے پنکھا ہے سب کچھ ہے گرمی لگتی ہے کہ نہیں وہاں نہ ہے نہ برد ہوگا نہ حرارت ایسی نعمت ہے انہیں ٹھنڈک ہو جائے اکثر نیند میری کھلی ٹھنڈک سے ٹوٹتی ہے نیند نو بجے کیا ہوا امت شاہ یہ اے سی یہ چل رہا ہے یہ سب اوبال ہو جاتے ہیں نیند ہی نہیں آتی ٹھنڈک رکھی ہے دوستو ٹھنڈک بھی مزید موزی اور گرمی بھی موزی لیکن وہاں کی نعمتیں ایسی ہیں نہ ایسی ٹھنڈک ہوگی جو تکلیف دہ ہوگی نہ ایسی گرمی ہوگی بہت سے یہاں بھی مقامات ہیں جہاں ٹھنڈک اور گرمی موت رہتی ہے اس طرح کا اب نینی تال میں گیا تھے ایک دفعہ دے گئے تھے لوگ اے جب جو پہنچا میں پہنچا کہا میں مر جاؤں گا جلدی سے اڑاؤں اتنی سردی لگنے لگی لگے کرتے کو تم کو بتلانا چاہیے سویٹر کو لے کے آؤ ہماری کیسی کیسی لائی جا کے اڑا ہے تب جان رکھیے یہ ہے نینی تال آپ کا یہ آئنی مشاہدہ ہے نینی تال کا گیا معلوم تھا مر ہی جائیں گے پھر معلوم تھا ایسے اناری لوگ آئیں گے ہمارے جیسے ان کو اڑانا پڑے گا میں نے کہا یہی نینی تال ہے کیا ہم لوگ تفریح کرنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں رہا بول کر کے تو وہاں یہ بات نہیں ہوگی سردی بھی نہیں اے سی کی جو تکلیف دے ہو اے سی کھول دیا ہے پنکھا مانوی تھی نیند نہیں آ رہی ہے گرمی سے الگ نیند نہیں آتی تھی اب سردی سے نیند نہیں آ رہی ہے آدھی رات گرمی میں گزری اور آدھی رات کے بعد سردی میں گزری دونوں تکلیف جنت میں اس کے کھا یسماؤں ماؤں لگواؤں لگ لگو بات بھی نہیں سنو گے کتنی ہے کوٹھی بنوا دو عورت آئی اگر بد اخلاق اس محل میں اچھا لگے گا نہیں اچھا سخت بات ایسی کہے گی کہ ملا کے رہے ہوگی نہ اے سی کام آئے گی نہ پنکھا کام آئے گا دوست یہاں کی نعمت کا کیا ہے کچھ نہیں ہر نعمت میں یہاں کلفت ہے اور ہر کلفت میں بھی نعمت ہے میں جنریٹر کا دیتا ہوں مثال جنریٹر چلائیے ہوا آ جائے گی کہ نہیں بتی آ جائے گی لیکن آواز سے تکلیف بند بند کرو دروازہ بند کرو آواز آ رہی ٹھیک نہیں یہ کلفت جنریٹر میں کلفت بھی ہے کلفت ہے نہیں نعمت ہے کہ ہوا چل رہی ہے یہاں کے ہر کلفت میں نعمت بھی ہے ہر نعمت میں کلفت بھی ہے وہاں جنت ہے نعمت ہی نعمت ہے کلفت کا نام و نشان نہیں دوزک ہے کلفت ہی کلفت ہے نعمت کا کہیں نام نہیں پیاس لگے گی ایسا پانی دیا جائے راہ بنے گی سینکڑوں سال ڈیسک پر میں کہہ رہا ہوں میز پر درخواست کی پڑی رہے گی اس کے بعد درخواست آگے بڑھے گی کیا نتیجہ ہوگا پانی پی رہا ہو ایسا پانی پیا جائے گا سر سر مزہ بھی خراب نہایت گرم آتے کٹ کے گر جائے گی دو, جنت کی نعمتوں کی کیا پوچھنا ہے وہ لکھوں پیڑا ماں دس ہم کو فیہا ما تدعون اللہ ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے احباب کی سے ملاقات ہوگی حضرت امام شادی فرماتے ہیں کہ جیسے معلوم ہے کہ ابو کا صدیق سے ملاقات ہوگی تو مجھے جنت کی اور زیادہ طلب ہو گئی ابو کا صدیق ایسے یا یہ تو ہر نفل مطمئن نہ کرا دیے تو مرضی پت کھلی عبادی باد پت کھلی کے بعد میں بندوں میں جو مخلص بندے ہیں ملائکہ ہیں اولیاء ہیں انبیاء ہیں سب صاف ستھرے پاک صاف لوگ رہ ملیں گے سوائے سلام کیا اور کوئی بات ہی نہیں ہوگی نہ وہاں انکتا ہوگا نہ بد کرامی ہوگی نہ بد زبانی ہوگی کچھ سلام ہی سلام ہے اس بنا پر یہاں جب سلام کی کثرت کرو گے تو وہاں سلام زیادہ ملے گا سلام سلام میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے مولوی لوگ بھی کوتاہی کر رہے ہیں مولانا مدرسوں میں لکھا افسو سلام کوئی سلام نہیں کرتا جواب بھی ٹھیک نہیں دیتے یہ مولوی بھی لوگ بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ حج وغیرہ میں ساتھ ہوتا ہے آتے آتے ادھر تاکہ سلام کا جواب نہیں دینا پڑے تم حرم میں اپنے نف کو نہیں چھوڑتے تو تم ہندوستان میں جا کے کیا کرو گے دوستو یہاں بھی اپنے کو کچھ سدھار کرو تو وہاں سدھار رہے گی اگر یہی عادت دے کر کے حرم میں جاؤ گے تو وہاں بھی بدفرتی ہی کرو گے اس بنا پر اصلاح اپنے جگہ پہ ہوتی ہے حرم میں جا کے اصلاح نہیں ہو جائے گی کب تم نے کوشش کیا ہے کسی سے بگاڑ ہے تو دوستی کرنے کی کوشش کیا وہاں افش السلام او بد الرحمان کیا خدا ہے بڑے سر او بد الرحمان وہ اطحم التعام وہ افش السلام تب گرجن سلام اتنی زبردہ حدیث ہے پڑھنے مزہ آتا ہی نہیں ہم کو سب حدیث پڑھنے بہت مزہ آتا ہے او بد الرحمان وہ اط عمل تعام وہ افس السلام تک الجنت جب سلام واہ یہ نبی کا کلام ہے یہ وہی غیر مطلوب ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے او الرحمان رحمان کے بات کرو اللہ نہیں کہا یہاں کیونکہ یہاں دکھلانا ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے ادھر سے تو اتنی عنایت اور تمہاری طرف سے معاشیت کس طرح دے دے بےحودگی کی بات ہے بے وفائی کی بات ہے رحمان تو رحمت کر رہا ہے رحمت کا معاملہ تمہارے ساتھ کر رہا ہے اور تم اعت کے بجائے فرما بازاری کے بجائے نافرمانی کر رہا ہے اور مدوب تاش اللہ بس تقو معاشی اللہ وہ مرو اولاد کو میرے سادر عوامل بناب نواہی طالق وقات الحم رقم اللہ یہ عام طور سے حدیث میں نے نہیں سنا کیا ایک شامی عالم نے تربیت اولاد بھی اس کو نقل کیا ہے میرے کو کن کی تفصیل ہے اے ملو بتا دل بس تقو معاشی اللہ وہ مرو اولاد کو میرے سال عوامل وہ اجتنابی نواہی لال کے وقاعد کو نہ رقم رسومار میں نے میرا اس پر تقریر کیا تھا تو مجھ سے فاروق سے صاحب نے کہا کہ اسی حدیث کہا جا میں پڑھا اس کو لکھ لیجیے نہیں لکھ کے بھیج سکا میں معلوم ہے یہ حدیث کی کتابیں میں شاید مولانا بھی نے دیکھا ہوگی شامی عالم نے اس میں لکھا ہے میں نے بہت ملی نہیں ابھی کہیں اعتراض کر کہا ہے اے ملو بتاط اللہ و تقو معاشی اللہ وہ مرو اولاد بے سے عوامل و اجتناب نباہی لار کو وقات لہم اللہ تمہارے لیے بھی وقایا ہے جہنم سے اس کے لیے وہاں جنت کا ذکر کیا یہاں کا ذکر کیا او بد الرحمان و اطحم وہ افش السلام تصفر الجنت فت السلام اللہ تعالیٰ نے دوزہ کو جنت کو پیدا کیا ہے تو جنت میں داخل ہونے کے بھی اعمال بچائے ہیں اور دوزہ سے بچنے کے بھی اعمال بچائے ہیں منامین کے پورے حالات خدا نے بیان کیا ہے مجرمین کے حالات کو بھی پورا پورا بیان کیا ہے ان حالات کے بنا پر یہ جہنم میں گئے ہیں یہ مت سمجھنا کہ وہی ہمارے جہنم میں بیچ دیا ہے برکہ اللہ تعالیٰ واضح کیا ہے من اللہ بھائی نہ یعنی جو زندہ رہے زندہ رہے یہ نہ کہے وہاں کے ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا پورا پورا قرآن نے بیان کیا پھر اسے پہلی سے پوری اس کی تشریح کر دیا کوئی کسر نہیں اٹھا سکتا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دوستوں بزرگ نبی تھے وہی آتی تھی یہ کلام بھی مصر وہی کی ہے دوستوں کی اتنی مدت میں دس سال تیرہ سال انتہائی شدائد اور مسائل میں انتہائی شدائد اور مسائل میں دس سال ایسے ہی گزرا نہیں تیرہ سال گزرا اور دس ہی سال تو مدینے میں ملا کیسے تو کھانے بھر دیے حضور نے یونیورسٹیوں کو فیل کر دیا روم اور فارس فیل ان کے جو مسترشد تھے ان کے سامنے ان کے معلم بھی سامنے نہیں آ سکتے تھے وہ رسول ایسا ہے یہ بھی ایک موجودہ ہے کتابیں بھری لوگ آ کہتے ہیں دنیا کی اتنی شرح آ گئی کہا کب انہوں نے لکھا کتنی حدیث ہے لاکھوں حدیث ہے امام بخاری چھانٹتے چھانتے تھک گئے تب اتنی موٹی بخاری لکھا ہے چھانتے اس کو نکلو یہ نہیں یہ نہیں تبھی بخاری سیاح ستا میں سب ایک ہی حدیث تھوڑی نا سب حدیثوں کو مڈا دیے سہد ستا کے ہزاروں ہو گئے کہ نہیں مرالا جانتے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ ہے جس طرح آپ کے مجاہدے تھے علمیا ہیں مجاہدات دس سال میں پورا کتب خانہ تیار کر دیا ہے آج بول لوگوں کو نام بھی ان کا نہیں معلوم ایک مصری عالم کہتا ہے بہت میرے مسحکات اور و یہ بات مسحکات میں سے ہنسانے والی بھی ہے اور رڑانے والی بھی ہے کہ بہت سے علماء ایسے ہیں جن کو سہاس سطح کا نام تک نہیں معلوم خالہ میرن مزحکات مسحکات ہے دوست بزرگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کام لیا پھر ہمارے بہت ہی سین آئے انہوں نے کتنا کام کیا قربان کر دیا اپنی صحت کو بھی اپنی آنکھوں کو بھی پیار دیا یعنی قلم سے, سے وضو کرتے ہر وقت وضو کرنا آسان ہے ہر حدیث پر وضو کرنا آسان ہے جو ایک نماز پڑھنا پڑھو دے جانے لے گئے ایک آدمی ہر کھمبے پر گھر میں بیٹھی ہر کھانے میں دو رکاوٹ میں نے کہا یہ سب کہا ارے ہم لوگ تھک گئے اور وہاں یہ سب پڑھتے تھے گئے حج میں ساتھ صاحب ہمارے تھے تو گھر میں گئے تھے وہی ساتھ گئے تھے ہم کھمبے میں زیادہ پڑھتے اپنی کوتا ہی ہے لیکن یہاں کے لوگ تو پڑھتے ہی بھائی اور گھر میں ہمیں بیمار ہو رہا کہ ہر کھمبے پر دو رکاوت پڑھوایا ہر رکھا میں کہا تو تھک گیا ہم دوستوں بزرگوں امام بخاری نے ہر حدیث سے نقل کرتے ہوئے غسل کیا ہے دور کا نواز پھائی معمولی بات ہے بڑی بڑی بات ہمارے محدثین بھی ویسے ہوئے حضرت ابو موسا کون ہے نا کالا موسا ترمیزی معمولی آدمی تھے نابینا تھے نابینا ہو گئے تھے تشریف لے جا رہے تھے سفر میں ایک ویکیوں جھک گئے تو نے کہا حضرت آپ یوں جھوکے کیوں سواری پر کہا یہاں درخت نہیں ہے کیا یہاں ایک درخت تھا جس کی ٹہنی سڑک پر تھی راستے پر تو وہاں جھکا جاتا تھا یہ حافظہ دس بیس سال کے بعد گزر ہوگا اور حافظہ یہ تھا وہاں جھکے کہتے کتنے بڑے ہمارے یہ محدثین نے کام کیا صرف فوکا نے تو حجی کر دیا اتنا استعمال کیا انہوں نے عقائد متقدمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے جنہوں نے عقائد کو مدون کیا تفتانی اور یہ کام کیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محدثین کو پیدا کیا اپنے جان و مال کی قربانی پیش کیا ماں نے قربانی پیش کیا باپ چلے گئے تھے حمل میں تھے صاحبزادے بس نام آئے کہا کہ میں آپس میں جنگ بھی ہوئی تھے دل پائے تھے خیر یہ بات نہیں کرتا باپ نے کہا جو آئے شوہر بیوی سے کہا کہ میں اتنا روپیہ چھوڑ کے گیا تھا وہ کیا ہوا ہو گئی کہا چلے جاؤ فلاں مسجد تو ان کے لڑکے جوہری تھے کون تھے درس دے رہے تھے پورا ہلکا لگا ہوا تھا آئے کہا آگے ہم نے آدھی کو دیکھا اتنے لوگ درس بن کے بیٹھے ہوئے تھے کہا وہی تمہارا بیٹا ہے اور اس روپئے کو تمہارے بیٹے پہ ہم نے نہیں سمجھا ڈاکٹری میں نہیں سر کیا تھا انجینئرنگ میں نہیں اس پہ نکل نہیں مولانا لیکن افضلیت بیان کروں گا ہومیوپیتھک والا ڈاکٹر افضلیت ایلوپیتھی میں کہتا ہے یہ پوچھیں گے وہ کہتے ہیں ہم کچھ مانتے نہیں ہومیوپیتھی کو ہومیوپیتھی کو کہتے ہیں اس کا کوئی علاج ہے چیڑ پاڑ کا تو اگر ہم لوگ اگر اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں علم دین کی تو کوئی تعجب بات کوئی الزام ہے نہ تم تو سراسر کہتے ہو کہ اس سے کام نہیں چلے گا ہم کہتے ہیں اسی سے کام چلے گا ہم بھوکے ہیں کپڑا پہنے ہوئے ہم بھی دوستوں بزرگوں بھی ڈاکٹر بھی بیٹھتے ہوئے ہیں کرسی پر ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں بزرگوں یہ دین ہے اس سے اللہ تعالیٰ رفت دیتا ہے یہ قرآن ویسا ہے قرآن کے ذریعے سے رفت ملتی ہے ایک قوم کو اللہ رفی بناتا ہے دوسرے کو پس کر دیتا ہے یہ قرآن کے بہرحال ہمارے محدث ہیں نے عقائد کو بیان کیا پھر اس کے بعد کیا ہے فقہ نے استعمال کیا قرآن حدیث سے استعمال کیا پھر اس کے بعد ہمارے صوفیہ نے سکو و اسکو انہوں نے اللہ کی محبت کو پیا اور پلایا ان تینوں جماعتوں نے کام کیا ہے سکو و اسکو پیا بھی اور پلایا بھی اس کی بھی ضرورت تھی ہے بات نہیں کے اشاعت کی کے امار کے اشاعت کی ضرورت ہے علماء اکرام متقدمین تھے انہوں نے عقائد کو مدور کیا شرح قائد ہے اور ہے تمام لوگوں نے کیا ہے وہ کہاں نے اس کو تفصیلات بیان فرما دی ہمارے صوفیہ نے جو باطنی نسبت تھی نسبت احسان اخلاق اس کو خود حاصل کیا اور دوسروں تک پہنچایا پورے دین کی ہماری تقسیم ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو بھی سمجھنے کی توفیق ہے حدیثیں ہیں آیات ہے اس کو نظر انداز ہم نہیں کر سکتے چند آیت کو لے کر کے یہود اور نصارے کی شکایت اللہ نے یہ کیا ہے کہ بعض چیزوں کو لیتے ہیں بعض کو چھوڑتے ہیں ہے ہمارا ہاتھ تو نہیں ہونا چاہیے ہمارے لیے پورا قرآن ہمارا کیا ہے دستور العمل ہے پورا قرآن پورے حدیثیں دستور العمل ہماری ہے اس بنا پر اس کی طرف ایسنا اور اس کو لینا اس کا عمل کرنا اس کا تکرار کرنا اس کی تدریس اس کی تعلیم سب مل جملہ خدمات دین کے ہیں اس بنا پر اس کی عظمت ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق پر احمد فرمائے دو جماعتوں کا ذکر صورت میں آتا ہے اہل جنت اہل نار اہل جنت کے کچھ اور اعمال ہیں اہل دوزہ کے اور اعمال ہیں ہم کو اور آپ کو عقل دیا اللہ نے کہ اہل جنت کے اعمال کو اختیار کرو اہل دوزہ کے اعمال سے بچو اہل جنت کے اعمال ایمان اور عمل سادے ہیں دوزہ کے اعمال کیا ہے کفر ہے اناد ہے یہود ہے نفاق ہے یہ تمام چیزیں اہل دوزہ کے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی رمضان شریف کی برکت سے صحیح معنوں میں تقوا صحیح معنوں میں تسکیہ نفوس کا عطا فرمائے معاشیت سے بچنے کی کا وہ سویرا در سویرا ہو ان سے بھی بچنے کی صحیح کرو جو ہم جا رہا تھا مولانا فاروق صاحب تھے ان کو لینے کے لیے آئے تھے کہیں نہیں کہاں مولانا کسی سے سنا تھا انہوں نے کہ معاشیت کا تو تصور بھی لانا چاہیے اب چاہے مفتی محمود صاحب کی بات رہی یا خود انہوں نے کہا مجھے بہت تعجب ہے کہ بھائی متقی ہے بھائی ایک بات کہہ رہا ہے سب کہتا ہوں جو میں آیا تھا کہ معاشیت کرنا تو درجنا معاشیت کا تصور بھی ہوتا رہتا اس طرح سب کی بات میں سنتا ہوں سنتا ہوں اور سب سے عبرت حاصل ہوتی ہے نصیحت ہوتی ہے وہ تو نئی بات کرے گا نئی بات کرے گا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات سے ان حادیث سے مستفید ہونے کی توفیق سے عبرت کے لحاظ سے پڑھنے نصیحت کے لیے پڑھنے کی توفیق دے اور پہنچانے کی بھی توفیق دے علماء محتاج ہے جیسے عوام محتاج ہے ان میں دین سیکھنے کے علماء محتاج ہیں جن میں دین سکھانے کے محتاج اس آپ کو علما کو بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرنا چاہیے جہاں ضرورت ہے عقائد کی عقائد کو بیان کرو جہاں فکر کی ضرورت ہے مساج وہاں اور جہاں یہ سب ہے باطنی دنیا سے اگر بالکل پورے ہیں یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں کہا فرماتے علامہ سید رفائی فرماتے ہیں کہ اے علماء کی جماعت صوفیہ کو بھی مانو باغ ضرورت تمہارے بعض اور نصیحت کی نہیں رہ جائے گی اس وقت کرامات دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو باطنی حضور کی وراثت کی صوفیہ سے تم کو ملے گی ظاہری کرامت بیان اور یہ یہ تمہارے ذریعے سے ہے صوفیہ محتاج ہے تمہارے اور تم محتاج ہو ان کے اس بنا پر دونوں جماعتیں اتحاد متحد ہو کے چلو سب کامیابی ہوگی بہت دیکھا انہوں نے اس پر بہت کلام کیا ہے جے علما کی جماعت ان کو اپنا فریق نہ بناؤ جب تمہارا یہ سب علم ناک رہ جائے گا تب یہ ہزار کرامات کے ذریعے سے ان کو کشٹ کر دیں گے اور اے صوفیہ تم بھی سمجھو یہ بہت جگہ مناظرے کی ضرورت پڑے گی اہل باطل سے تم کچھ نہیں وہاں کر سکتے ان علماء کو تم مانو کہ ایسے موقع پہ یہی لوگ کام آئیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح بات سمجھنے کی ہر بات سمجھنے کی توقع مرحمت فرمائے آپس میں تفریح اور تقسیم یہ ہمارے یہاں نہیں ہے ایک آدمی بہت تفریح دو ہی ہے یہ مہاجر اور انصار ایک آدمی بیان کر رہے تھے اور یہ جماعت کے آدمی نے کہا تھا میں بہت پسند آیا کہا جماعت تقسیم ایک ہی ہے حضور کے زمانے سے تقسیم کیا ہے یہ مہاجر ہے اور یہ انصار یہی رہے ہاں، مہاجر کام کرنا ہے انصار کی مدد کرنا ہے تو یہ صنعت رہنے دو تو خیر خیر ہے اس کے علاوہ اگر کرو گے تو وہ کا کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے اور سمجھانے کی اور رہنے کی بھی توفیق فرمائے وہ آخر داوانا اور الحمد للہ براد اللہ اللہ ہو سکتا ہے یہ آخری دن ہو آخری مجلس ہو اللہ تعالیٰ یہ بولنے کو آپ کو سننے کو قبول فرمائے اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی آپ کی اطلاع فرمائے ہر کسی میں خیر و برکت عطا فرمائے تعاون تقوا پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے بر اور تقوا پر کسی جلی اختلاف کی بنا پر اہل حق کو چھوڑنا چاہے نہیں اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حق پر قائم و دائم رکھے قلوب میں وسعت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کے کاموں کو تسلیم کر لے اور ماننے کی خوب عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انسان بلکہ بھی ہم سے بھی ہوئی ہوئی ہیں ہوتی رہیں گی اللہ تعالیٰ تو وقور ہے تو ودود ہے مفرت بھی کرنے والا ہے اپنے بندوں سے محبت بھی کرنے والا ہے کیونکہ جو کام جو قوم لائے گا ہماری اب لکھا ہے تو وہ اس کی خاص صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ ہم سے محبت کریں گے ہم ان سے محبت کریں گے معلوم ہوا کہ بنیادی چیز محبت ہے اس طرح پر ہم کو محبت سے رہنے کی اللہ سے محبت اللہ کے رسول سے محبت اور یہ اللہ سے محبت اپنے فقہ سے محبت متکلمین سے محبت صوفیہ سے محبت یہ سب ہمارے لیے جزو ایمان ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیع دے وہ آخر زمانہ الحمد للہ العالمین